حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ستر